مہین حقیقت میں وہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے انہی اہل کفر کو ان کے کفر کے نتیجے میں عذاب علیم کی دھمکی دی گئی ہے